ڈاکٹر اختر حسین صاحب پچھلے ہفتے یعنی بارہ اپریل اٹھتر کو آپ نے مجھے ٹیگور اور قاضی نظر الاسلام کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں جو میرے لیے کیا ہو بلکہ بہت سارے سننے والوں کے لیے اور جاننے والوں کے لیے نہیں ہیں آج کی نشست میں یعنی چوبیس اپریل اٹھتر کی نشست میں میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی سلسلے کو جاری رکھیں جس میں کہ کلکتے کی نشستوں کا ذکر ہو ان میں وہاں کی شخصیتوں کا ذکر ہو جن سے آپ سے ملاقاتیں رہی ہیں اور جو آپ کے تأثرات ان کے بارے میں ہیں ان سے آپ فرمائیں کچھ بسم اللہ میں آج مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق تفصیل سے عرض کروں گا مولانا آزاد کا نام تو سب کی طرح میں نے بچپن سے سنا تھا اور ان کی شخصیت کا بڑا روپ تھا اور کیونکہ وہ میری کم عمری کا وقت تھا کلکتے میں تو جی مجھے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ ان سے نیاز کا موقع ملے گا لیکن ایک دن ایسا ہوا جی کہ میں شام کے وقت اپنے کرم فرما پنڈت بنارسی داس چترویدی جی کے فلیٹ پہنچا ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں شاید نہیں آپ نے غالباً ذکر نہیں کیا نہیں کیا کون سا اچھا یہ آپ نے نام سنا ہوگا کلکتے سے کانگریس پہ تو نہیں تھے جی نہیں یہ کلکتے سے ایک بڑا مشہور انگریزی کا رسالہ نکلتا تھا ماڈرن ریویو اس کا نام تھا جی ماڈرن ریویو کے ساتھ دو رسالے اور نکلتے تھے وہ ایک ہی ادارے کی یہ مطبوعات تھیں ایک رسالہ تو بنگالی کا تھا جو اس زمانے میں بنگالی کا سب سے مشہور ماہ نامہ تھا اس کا نام تھا پروباشی اور ہندی کا ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا وشال بھارت جی یہ تینوں انگریزی بنگالی اور ہندی کے اس زمانے کے چوٹی کے رسائل میں ان کا شمار ہوتا تھا درست وشال بھارت کے ایڈیٹر پنڈت بنارسی داس چترویدی تھے اور یہ اب بھی زندہ ہیں اور ہندوستان میں ان کی بڑی عزت ہے نہ صرف ان کی ان کا کردار اتنا عالی تھا جی۔ اور انہوں نے صحافت کا اتنا بلند معیار ادبی صحافت کا اتنا بلند معیار قائم کیا تھا جی۔ کہ ان کی بڑی شہرت تھی تو <coughs> ان سے لکھتے تھے بنگلہ میں یا ہندی میں ہندی کا رسالہ تھا وشال بھارت اس کا نام تھا وشال بھارت کے مطلب ہوتے ہیں گریٹر انڈیا اچھا گریٹر انڈیا تو اس میں منشی پریم چند وغیرہ سبھی اس میں لکھا کرتے تھے بلکہ ہندی میں میں نے جب لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے اسی رسالے تک اچھا۔ میری رسائی ہوئی اور یہ میری خوش قسمتی تھی کیونکہ اس میں بہت ممتاز جو ہندی کے لکھنے والے تھے انہیں اس میں جگہ ملتی تھی اور اچھا۔ اسے حسن اتفاق سمجھیے کہ میری تحریر انہیں پسند آئی اور انہوں نے جگہ دے دی اور اس طرح میری ملاقات ہو گئی یعنی اس کی حیثیت نگار کی تھی نگار کی تھی اچھا۔ نگار کی تھی تو ان سے پنڈت بنارسی داس چترویدی سے منشی پریم چند کی بڑی دوستی تھی پریم چند بھی اس میں لکھا کرتے تھے اسی رسالے جی۔ میں تو ایک دن میں جب ٹہلتا ہوا پنڈت بنارسی داس چترویدی کے فلیٹ پہنچا تو پریم چند بنارس سے آ کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے اور ان کے ہاں اور میری پہلی ان سے ملاقات وہیں ہوئی اچھا اور اسی زمانے میں ایک اور بزرگ جن کا نام شاید آپ نے سنا ہو ان کی بڑی اب بھی وہ زندہ ہے اور ہندوستان میں اب بھی بڑی عزت ہے اس زمانے میں تو بڑا بہت خاص لوگوں میں تو ان کا نام تھا پنڈت سندر سندر لال جی پنڈت سندر لال عربی اور فارسی کے بھی مشہور عالم اور مورخ تھے البتہ ان کا تعلق کانگریس رہا ان کا کانگریس سے ایک زمانے میں کانگریس کے جنرل سیکرٹری رہے تھے اور الہ آباد کے رہنے والے تھے تو پھر انہوں نے کانگریس سے اختلاف ہوا کانگریس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنی زندگی ہندو مسلم اتحاد کی تحریک اور تبلیغ میں انہوں نے صرف کر دی جی اور تو بہر صورت وہ ایک دن پنڈت سندر لال بھی وہاں پہنچے یعنی پنڈت بنارسی داس چترویدی کے ہاں پریم چند تو تھے میں بھی وہاں پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد پنڈت سندر لال کہنے لگے کہ میں مولانا آزاد سے ملنے جا رہا ہوں اچھا۔ اور کیونکہ پرانے جاننے والے تھے مولانا جی۔ آزاد کے تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ صاحبان اگر چاہیں تو میرے ساتھ چلیں اچھا ہم میں سے اشتیاق تھا مولانا آزاد سے ملنے کا لیکن کبھی کسی کو موقع نہیں ملا تھا تو سب بشوق پنڈت سندر لال کے ساتھ چل پڑے اس زمانے میں مولانا آزاد بالی گنج میں ایک معمولی سے بنگلے میں رہتے تھے میرا خیال ہے کہ مولانا آزاد کی مالی حالت اس وقت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی اچھا لیکن ان میں ان کی زندگی میں آپ جانتے بڑا رکھ رکھاؤ ہاں، ہاں، ہاں، جی، تو ان کی قلندری میں بھی ایک بڑی شان تھی اور اور رہنے کا بھی ان کا ایک اپنا معیار تھا جی۔ اس معیار کو انہوں نے ہر حال میں باقی رکھا تھا اچھا یہ رہتے تنہا تھے یا ساتھ میں نہیں ان کی بیوی اس زمانے میں میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں غالباً میں یہ اکتیس یا بتیس کا ذکر کرتا ہوں سن اچھا۔ اکتیس یا بتیس کا ان دنوں تو حیات تھی جی تو ان کی بیوی حیات تھی وہ ساتھ رہتی تھی اور اب ان کی کوئی اولادوں کا اب میں وہ ہے ایک بات جو میں آپ سے بہرحال اب کہنا نہیں ہے ایک مجھے وہاں کلکتے میں جی۔ اچھا، وہ مولانا آزاد کے ساتھ رہتے نہیں تھے لیکن مجھے یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ مولانا آزاد کے بھتیجے ہیں اچھا اچھا اور اب بھی میرا خیال ہے کہ نور اب بھی زندہ ہے لیکن مولانا آزاد کے انتقال کے بعد کون صاحب ہیں وہ مارننگ نیوز والے تو نہیں ہیں نہیں نہیں خواجہ الدین جی نہیں خواجہ الدین تھے یہ الدین جو ہیں یہ کوئی مصنف نہیں اچھا۔ میں مولانا آزاد تو میں اس زمانے میں تو ان کا تعارف ہوتا تھا الدین کا مولانا آزاد کے بھتیجے اچھا۔ کی حیثیت سے جی۔ لیکن مولانا آزاد نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اعلان کیا کہ وہ ان کے فرزند ہیں اور وہ ان کے فرزند حقیقی ہی تصور کیے گئے اور اچھا۔ مولانا آزاد کے جانشین قرار پائے باہر صورت وہ اس زمانے میں مولانا آزاد کے ہاں نہیں رہتے تھے مولوی ملی ملی آبادی آبادی ہاں۔ کے ہاں رہتے تھے جب ہم مولانا آزاد کے ہاں پہنچے <clears throat> تو پنڈت سندر لال نے ہم سب کا تعارف کرایا اور اس وقت میرا تعارف اسی حیثیت سے کرایا گیا کہ میں ایک نوجوان صحافی ہوں صحافی ہوں اور ہندی میں میں لکھتا ہوں تو مولانا آزاد خوش بھی ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی ہندو تو اردو میں لکھنے والے بہت سے ہیں لیکن مسلمان ہندی لکھنے والے نہیں ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم جو ہو اس طرف تمہاری طبیعت راغب ہے اور جب ہم رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا جب جی چاہے تو بے تکلف آ کر مجھ سے ملا کرو اس طرح مولانا آزاد کے یہاں گاہے ملاقات کا مجھے موقع ملا اور یہ تعلق کلکتہ چھوڑنے کے بعد ایک مدت گزر چکی اور یہ تعلق پھر قائم اس وقت ہوا کہ جب سن سینتالیس جنوری میں مولانا ابوالکلام آزاد حکومت ہند کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے مقرر ہو چکے تھے ہو چکے تھے یہ انٹرم گورنمنٹ جو بنی ہے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف جی جب اس نشست میں جب پہلی مرتبہ جب منشی پریم چند وغیرہ بھی تھے جی تو مولانا ابوالکلام آزاد نے منشی پریم چند سے ان کے لکھنے لکھانے کے بارے میں گفتگو کی یا واقف تھے ان سے کہ ہاں، نہیں واقف تھے جی، بحث افسانہ نگار ہاں، کے مجھے جو یاد پڑتا ہے بہت پرانی بات ہے جی ہاں ایک پہلے تو مولانا آزاد کو میں نے پہلے پہلی بار جس جس طرح دیکھا اس کا ذکر کروں وہ ایک کمرہ وہ اسے سمجھ لیجئے مولانا آزاد کا کتب خانہ تھا اچھا۔ اور جب ہاں ملازم نے جب اطلاع دی کہ پنڈت سندر لال آئے ہیں تو انہوں نے پنڈت سندر لال کو بلایا اور دو منٹ کے بعد پھر ملازم آیا اور ہم سب کو لے گیا لے ہاں، گیا اور ہمارا تعارف مولانا سے کرایا گیا تو وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا اس میں کتابیں بہت سی رکھی ہوئی تھی جی اور سادہ سا کمرہ تھا مولانا آزاد خود تحمد باندھے ہوئے تھے اچھا اور سر پہ دوپٹلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اچھا تو ورنہ مولانا آزاد کبھی لوگوں سے اس طرح نہیں ملتے تھے نہیں ملتے نہیں ہاں، ملتے ہاں، تھے ان کی ہاں، طبیعت میں بڑی نفاست تھی جی، جی، اور جی۔ جب تک کہ وہ جی ہاں بہت نفاست تھی لیکن وہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پنڈت سندر لال سے ان کے خاص تکلفی تھے اور اس بنا پر انہوں نے پنڈت سندر لال کو بلا لیا اور جب انہیں پتا چلا کہ امرنت سندر لال کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں تو اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ لباس اپنا بدل سکے بلا لیا اسی طریقے سے وہ تو اس وقت کوئی گفتگو ان کے اچھا، بارے میں جو انہوں نے نام پنڈت سندر لال کا بھی پنڈت ان کا پریم چند کا بھی سنا تھا اور ہاں۔ بنارسی داس چترویدی کا نام سنا تھا اچھا۔ صرف میں اجنبی تھا ان کے لیے اچھا۔ ظاہر ہے کہ اجنبی تھا تو انہوں نے مولانا آزاد کے مزاج میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی کوئی مشہور آدمی بھی اگر مولانا آزاد سے پہلی بار ملے تو مولانا آزاد اس کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرتے تھے اچھا ہاں۔ یہ بھی تعریف نہیں کرتے تھے اچھا۔ یعنی ان کی یعنی جب آزاد منش تھے جی ہاں۔ ان کی یعنی گفتگو یعنی یہ محسوس ضرور ہوتا تھا کر کے مولانا آزاد کو واقف ہیں صحبت جو ہے انہیں پسند ہے اور وہ اپنی طرف سے خاطرداری بھی کرتے تھے لیکن بعض لوگوں عام طور پہ لوگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ پہلے تعارف میں تعریف ہاں، کرتے ہاں، ہیں ایک رسم بھی ہے تو وہ مولانا آزاد اس رسم کو نہیں نبھاتے تھے میں نے دیکھا یعنی حتیٰ کہ اس وقت کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے جب مولانا آزاد وزیر تعلیم تھے اور میں وزارت تعلیم میں میں معاون مشیر تعلیم کی حیثیت سے کام کرتا تھا تو کئی مہینے تو مولانا آزاد کی خدمت نے مجھے دلی اور شملہ میں ہر شام گزارنی جی۔ پڑی تو ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے مولوی عبدالحق کو مولانا آزاد سے ملانا پڑا یہ شملہ کا ذکر ہے اچھا ہاں۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقاتیں تھیں نہیں اچھا۔ وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سن سینتالیس کی بات ہے جب مولانا جب مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کی عمارت کے لیے وزارت تعلیم کو درخواست بھیجی تھی اور مجھ سے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میں مولانا آزاد کی تائید حاصل کروں جب میں نے مولانا سے ذکر کیا تو پہلے تو وہ جذبز ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب جو ہیں حالانکہ میں انجمن کے بورڈ آف ڈائریکٹرس میں ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کرتے کیا ہیں اور مناسب ہوگا کہ تم ان سے کہو کہ آ کر مجھ سے ملے اچھا۔ چنانچہ میں نے مولوی عبداللہ کو خط لکھ کر شملہ بلایا اب جب میں مولانا آزاد سے انہیں ملانے لے گیا تو ایک تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ مدتوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے جانتے ہاں، تو ہاں، اچھی طرح تھے ہاں، لیکن وہ گفتگو مولانا آزاد کی طبیعت میں جیسے انگریزی میں فارمیلٹی کہتے ہیں فارمیلٹی بہت تھی فارمیلٹی ان کی طبیعت میں بہت تھی اور وہ دیر میں کھلتے تھے وہ دیر میں اچھا۔ کھلتے تھے تو مولوی صاحب سے جو ان کی گفتگو جو تھی وہ ایک رسمی سی گفتگو تھی اچھا, اچھا، اور اس میں انہوں نے یہ معلوم کرنے کی وہ جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انجمن ترقی اردو کیا کام کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی ہے یہ مولوی صاحب کے حالات کے متعلق کچھ نہیں پوچھا انہوں نے وہ رسمی گفتگو کہ آپ کی درخواست اس کا کیا درخواست کس غرض سے بھیجی اور پھر پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ان کی درخواست جو ہے تو تم اس کے متعلق اسے نوٹ لکھو اس پر اور میں پوری طرح تائید کروں گا میرے دستخط سے اسے تم وزیر مالیات کو بھیجوا دو بہرحال تو مولانا کی طبیعت کا ذکر میں آپ سے کر رہا جی ہوں ہاں، ہاں۔ ان کی طبیعت میں تکلف تھا یعنی لیکن یہ تکلف بھی بڑی حد تک تکلیف دہ ہے کہ مولیا عبدالحق ہاں۔ صاحب جیسا آدمی ان سے ملے اور ان سے اس قسم کی بے اتنا ہی کہوں گا اس کو ہاں، میں جو کچھ بھی آپ کہیے ایک ہاں۔ عالمانہ ان میں میں یہ کہہ نہیں سکتا تکبر کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا بعض لوگوں میں کچھ ایک حجاب ہوتا ہے علمی برتری تو مانتا ہوں میں مگر ایک ایک ایک, ایک شخصی آداب بھی ہوتے ہیں بہرحال وہ وہ <laughs> شخصی آداب جو ہیں میں نے تو مولانا میں آ کر مطلب یہ سو ادب نہیں ہے میرے دل میں بڑا احترام ہے مولانا کا لیکن ہاں۔ مولانا ان آداب کو زیادہ ملحوظ <laughs> نہیں رکھتے <laughs> یہ ہے ہاں، بلکہ ایک ہاں۔ بار انہوں نے وہاں شملہ میں اپنی کوٹھی میں اپنے وزارت تعلیم کے افسروں کو چائے جی۔ پر انہوں جی۔ نے بلایا شام کا وقت میرا خیال ہے کہ پہلی بار انہوں نے دعوت دی تھی ہم لوگوں کی سیکرٹری ہمارے سر جان سارجنٹ تھے جی جو اپنے زمانے کے بہت مشہور ماہر جی ہاں، جی, ہاں۔ جی جی تو جب سر جان سارجنٹ آئے تو مولانا آزاد اپنی کرسی سے نہیں اچھا اچھا حالانکہ یعنی میزبان کا یہ فرض ہے ہاں میزبان کا یہ فرض ہے کہ مہمان آئے تو ان کو ہاں یہ ضروری ہے ضروری ہے اور ہاں ایک صاحب ایک بڑا قابل ہاں، تو بہرحال قابل قدر ہوتا ہے مولانا جو ہے وہ بات کچھ ضرور سے زیادہ ہاں، <laughs> آپ ہاں، نہیں میں تو کہوں گا ان کی بے نیازی کہہ لیجیے میں کیسے کہوں کہ وہ تو یہ بات تھی تو باہر صورت ہاں یہ وہ وقت تھا جب میں آپ سے سن اکتیس بتیس کی بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا پہلی ملاقات پہلی ملاقات ہوئی اس سے چند سال پہلے انہوں نے الحلال پھر سے نکالا تھا جی کے مدیر تھے مولانا آزاد کا نام کے تھا دو سال چل کر وہ بند ہو گیا جی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا میں آپ سے مولانا آزاد کے متعلق لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کی ایک علمی مرتبے کے متعلق اور ان کے حافظے کے متعلق کافی لکھا گیا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس پہ اب اضافہ کرنا مشکل ہے یہ میں کہوں گا البتہ کہ مولانا کی تقریر اور تحریر جی کا انداز جو ہے یعنی بہت کم لوگوں کو یہ میسر ہے کہ بیک وقت ان کی تقریر اور تحریر دونوں میں دونوں کا معیار اتنا بلند ہو تقریر کا جہاں تک تعلق ہے مولانا کی طبیعت میں ایک بات آ گئی تھی وہ یہ کہ وہ پبلک میٹنگ میں جس طرح اپنے دیوان خانے میں بھی اسی طرح تقریر کرتے تھے اچھا، جی ہاں اچھا۔ ان کی یعنی لوگوں کو جو مخاطب اپنے دیوان خانے میں کرتے تھے تو اس میں بھی کچھ انداز میرا خیال ہے کہ اچھا۔ ان کی طبیعت ثانیہ یہ بن گئی تھی خطیبانہ تھا خطیبانہ ان کی جو ہے وہ خطیب تھے اور ان کی تحریر جو ہے وہ بھی خطیبانہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اور یہ جو چیز جو تھی اچھا اور اس کے علاوہ مولانا یعنی انداز گفتگو اچھا اور ہر چیز ان کا جو ہے چلنے پھرنے کا انداز بولنے کا انداز یہ سب میں ایک طرح کا بڑا جماؤ تھا رکھ رکھاؤ بھی بڑا رکھ رکھاؤ تھا لیکن اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا تھا یعنی کیونکہ میری طبیعت جو ہے سی اس نقطہ چی بھی ہے میں مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ مولانا نے یہ جو ہے یہ یہ فطری یہ چیز نہیں ہے بلکہ مولانا نے کلٹیویٹ کیا ہے اچھا، اچھا۔ مولانا نے کلٹیویٹ اچھا، کیا ہے اس چیز کو اس میں ان کے جیسچرس میں فطرت ثانیہ بن گئی ہاں فطرت ثانیہ بن گئی تھی لیکن یہ جب شروع انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ یہ تو انہوں نے تقریر پبلک میٹنگ وغیرہ میں کم عمری میں شروع کر دی تھی جی ہاں، ہاں۔ اچھا اس کبھی شبہ ہوتا تھا کچھ ایکٹنگ کا بھی اس میں ایک انداز آتا تھا اور کچھ حجم نہیں ہے کہ آغا حشر کاشمیری کی صحبت کو بھی اس اچھا۔ میں کچھ دخل ہو کیونکہ بمبئی میں ایک دو سال مولانا آزاد نے آغا حشر کی صحبت میں گزارے تھے یہ اچھا۔ غالباً سن انیس سو نو اور دس کا ذکر ہے اچھا، واقعی ہاں جی ہاں یہ مولانا نے اپنے تذکرے میں تو کھلے الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے سی بات کہی ہے ہے کہ کہ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا مطلب یہی ہے اور سمجھتا ہوں کہ ہر شخص زندگی میں ایک دور ایسا آتا ہے جی ہاں، اس کے بارے میں شاید وہ زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا یا اس کے بارے میں ہاں، خود نہیں کرتا ہو کہ کیا ہو گیا تھا ٹھیک تو کچھ تو ایسا ہے کہ ایک طرح کا تکلف بھی آ گیا تھا اور یہ محسوس نہیں ہوتا تھا ان کی گفتگو سے اور سلوک سے کہ کہ یہ کلٹیویٹ کی ہوئی ہے ہے میرا خیال عام طور پر جتنے خطیب گزرے ہیں ان سب میں یہ بات ہوگی ہی میں ان بخاری صاحب کے بارے میں تو نہیں جانتا یہ ہاں ممکن ہے وہ بھی ایسے رہے ہوں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا آزاد جیسا یعنی خوش تقریر اردو میں جی۔ میں نے اور کوئی نہیں دیکھا یعنی سبھی کو اس زمانے کے جو تھے جو اچھے مقرر جو تھے جی۔ انہیں سب کو ہی سننے کا اتفاق ہوا بات سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا تو اور مولانا آزاد ایک مجھے اور ایک واقعہ یاد آیا جو ان کی یہ خوبی جو تھی یہ سن سینتالیس کا ذکر ہے کہ دلی میں اس زمانے کی حکومت ہند نے یعنی ہماری وزارت تعلیم نے ایک فائن آرٹس اکیڈمی جی کے قیام کا منصوبہ بنایا اور اس کی عمارت کا سنگ بنیاد پنڈت جواہر لال نہرو نے رکھا جی اس موقع پہ بڑا مجمع تھا اس میں مولانا آزاد نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے فنون لطیفہ پہ ایک برجستہ تقریر کی بہت جی۔ اچھی تقریر کی اچھا اچھا اب مجمع میں بہت سے لوگ اردو جاننے والے نہیں تھے ایک حسن اتفاق ڈاکٹر سید حسین امریکہ سے آ چکے تھے دلی اور اس جی۔ جلسے میں موجود تھے اچھا تو پنڈت نہرو نے ڈاکٹر سید حسین سے درخواست کی کہ آپ اچھا تو ڈاکٹر سید حسین بھی مانے ہوئے ایک انگریزی اور ایک اردو سبحان اللہ کیا کہنا اچھا۔ تعلیم میں کیونکہ رہ چکا تھا جی، جی، جی، یہ کس قسم کی الجھنے تھی یعنی مطلب بعض چیزوں کے فیصلے نہیں ہوئے تھے مثلاً کتب خانے جو تھے اچھا، لائبریری اچھا، ان جی۔ کا فیصلے نہیں ہوئے تھے جی۔ کہ ان سے بہرحال کتابیں جو ہیں وہ پاکستان کو کتنی ملیں اور کتنی نہ تقسیم کا مسئلہ جی ہاں تھا وہ بھی جی۔ جو تھا تو مجھے مولانا سے تو ان کا موقف کیا تھا اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے تو مولانا آزاد کا میرے لیے بڑا احترام جی جی اچھا لیکن ایک ایک وزیر کی حیثیت الگ ہوتی ہے جی۔ عالم کی حیثیت الگ درست ہے الگ الگ الگ ہوتی ہے اچھا اب مولانا آزاد جب وزیر ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکومت کی سیاست ہاں۔ اور خیر خواہی بھی کہیے سیاست جی ہاں بہرحال ان کو وہ ذاتی طور پہ پسند کرتے یا نہ کرتے اس سیاست پر چلنا تو تھا انہیں چلنا تو تھا تو ہوا یہ کہ ایک بڑا احمقانہ فیصلہ یہاں ان کے ارباب حل وقت نے کر دیا تھا پاکستان کے ارباب حل وقت نے سن سینتالیس میں حکومت ہند کے جو کتب خانے تھے چھوٹے بڑے تقریباً چالیس تھے جی پورے ہندوستان میں ہندوستان میں جی۔ بر صغیر میں سمجھا کہ چالیس تھے چھوٹے بڑے جی۔ سب سے بڑا تو وہ کلکتے کی امپیریل ہاں، لائبریری جو اب نیشنل لائبریری ہندوستان کی ہو گئی اور کچھ نہیں کچھ نہیں تو ان میں آٹھ دس لاکھ کتابیں تو ضرور تھیں ان کو خانوں میں تو تقسیم کے وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کتب خانوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کہہ دیجیے اصولی طور پہ یہ فیصلہ صحیح تھا اس میں فراغ دلی کو ثبوت دیا گیا کیونکہ کتب خانے کی تقسیم کس طرح کی جا سکتی ہے لیکن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کتب خانوں میں کتابوں کی جو ڈپلیکیٹ کاپیز ہوں گی وہ پاکستان کو دے دی جائیں گی چودھری محمد علی جی ہاں۔ اس زمانے میں اچھا۔ کرتا دھرتا اچھا۔ تھے ان ان ہاں۔ چیزوں کے کا ہاں۔ فیصلہ تھا تو اگر آٹھ دس لاکھ کتابوں میں ڈپلیکیٹ کاپیز کم سے کم ایک لاکھ تو ہوں گی یہ زیادہ ہی ہوں گی اس سے مختلف اب وہ کس نوعیت ڈپلیکیٹ کیا کہہ سکتے ہیں اچھا اب یہاں وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک مزید حماقت یہ کی گئی کہ ڈپلیکیٹ کاپیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے ایک افسر عملے کے ساتھ دلی بھیجا گیا جی جو تین چار سال وہاں پہ رہا اچھا کیونکہ وہاں جو ہندوستان کی وزارت تعلیم کے عہدے دار یہ کہتے تھے کہ جناب ڈپلیکیٹ کاپی اس کی فہرست ہمارے پاس نہیں ہے فہرست آپ بنائیے تو یہ عملہ بیٹھ کے عام طور پر لائبریری میں تو ہوتی ہے ڈپلیکیٹ کاپیز اچھا تو وہ کہتے تھے نہیں ہمارے پاس عام طور پر ہر جگہ پر لکھا جاتا ہے کہ صاحب ڈپلیکیٹ کاپی ہے ڈپلیکیٹ کاپی ہے کیٹلاگ میں تو ہوتا ہی ہے ہاں کیٹلاگ تو وہ کہتے تھے جناب بہت ہمارے پاس تو کیٹلاگ نہیں ہے فہرست آپ بنائیے فہرست بنانے کے لیے اور یہ مان گئے اسے مانے گئے یہ رہے وہاں پر کئی سال لاکھوں روپے ضائع ہوئے ہاں۔ لگتا ہے ایسا کہ جانے والے کوئی علم دوست لوگ نہیں تھے <laughs> جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے ہاں۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو میں تو میں تو شعبے کا ہوں بھی نہیں اگر چالیس لائبریریاں وہاں تھیں جی۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس میں سے کل دس لائبریریاں یا سات لائبریریاں ہمارے تناسب سے تناسب تناسب تناسب کے کے سے سے یا آبادی پوری کی پوری ہمارے جاتی مشکل وہ جو لوگ اس زمانے میں تقسیم کے وقت جو دلی میں موجود تھے جی۔ وہی جانتے ہیں اگر ایمانداری سے بتلائیں تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا وہاں اچھا ہوا یہ کہ تین جون کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ پندرہ اگست تک جی۔ تقسیم کی کارروائی ختم ہو جائے گی اور دونوں ملک الگ ہو جائیں گے تو تین جون تک وہاں جو ہے پاکستان کے جو تھے وہاں پہ ارباب تو ان کے ذہن میں کوئی بھی پارٹیشن کا کوئی پلان تھا نہیں نہیں تھا جی ہاں، کچھ بھی نہیں چیز تو تھی جی ہاں اچھا اب انہیں وقت یہ دیا گیا کہ یہ اٹھارہ جولائی تک یعنی ڈیڑھ مہینے کی مدت میں سارا کام ختم کر لیں تو کس طرح ممکن تھا آپ اگر ایک لمیٹڈ کمپنی ہو ہاں تو اس اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو ہاں، وہ نہیں کر سکتے آپ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں یا تو ایک ملک کی بڑے ملک کی تقسیم کس طرح چھ ہفتے میں ہوتی چنانچہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی اور یہ کہا گیا میں نے چودھری محمد علی سے جب میں نے یعنی کہا جی، بڑی اہم بات ہے جب میں نے چودھری محمد علی سے خود کہا اس موقع پہ کہ جناب یہاں پہ اتنے کتب خانے ہیں پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے آپ ذرا سا توجہ دیں تاکہ یہاں سے جو ہے اگر ہمیں مل جائے جو بھی حق ہے پاکستان کا اگر وہ مل جائے تو وہاں پر یہ ہوگا کہ ایک اچھا کتب خانہ بن جائے گا اور کام آئے گا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب انٹلیکچ آپ جیسے انٹلیکچوئل کے ساتھ مشکل ہے کہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ لائبریریز اور میوزیمس رہتے ہیں ہماری نظر میں تو ایک بڑی ہاں وہ کہنے لگے ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ ہمیں روپے مل جائیں جب ہمیں یہاں سے روپے مل جائیں گے تو وہاں پہ ہم ایک نہیں کہ کتب خانے کتب خانے بنا دیں گے کیسے ہو سکتا ہے اب آپ مطلب روپیوں کا یہ ہیں اچھا، وہ ہیں آپ جانتے ہیں روپیوں کا بھی جو ہوا کہ جو حکومت ہند کے کیش بیلنس میں سے یہ طے پایا تھا کہ پاکستان کو جملہ پچہتر کروڑ روپے ملے گے جس کی پہلی قسط بیس کروڑ روپیہ پندرہ اگست کو مل گیا اور پچپن کروڑ روپے حکومت ہند نے دینے سے انکار کر دیے تھے وہ اس وقت دیے جبکہ گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کی تھی تو پچپن کروڑ روپے ملے ورنہ وہ بھی نہ ملتے تو یہ سچ پوچھیے وہ چھ ہفتوں کے اندر وہاں پر کوئی بھی بہت سی چیزیں جو ہیں اٹک کر رہ گئی جی۔ اور یہ سارے باہر صورت تو میں آپ سے مولانا آزاد کا ذکر کر رہا تھا تو مجھے جب یہاں سے بھیجا گیا اور مولانا میں نے جا کر مولانا سے کہا کہ مولانا دیکھیے یہ فیصلہ جو کچھ ہوا تھا یہ تو پاکستان کے ساتھ بڑی ذاتی ہوئی تھی بہرحال جیسا کچھ بھی فیصلہ تھا اس پہ عمل ہونا چاہیے اور جو کتابیں ہمارے حصے کی جیسی ہوتی ہیں مل جانی چاہیے تین سال سے ہمارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے مولانا نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے عملے سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ تم پاکستان کو جو کتاب جو ان کا کا پاکستان حق ہے وہ دے دو لیکن مجھ سے تعاون نہیں کرتے اچھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے روپے ضائع نہ کریں اپنے عملے کو واپس لے جائیں پاکستان یہ کتابیں نہیں ملیں گی آپ کو چنانچہ کتابیں نہیں ملی ایک کتاب بھی نہیں ملی ظاہر ہے ایک کتاب بھی نہیں ملی اچھا مولانا کی بے بسی سے قابل رحم قابل رحم تھی اس لیے کہ مولانا کا ہم نے وہ بھی دیکھا تھا مولانا کا یعنی تقسیم سے پہلے جو تھا مولانا کا جو تھا ان کا روب داب جو تھا اور یہ تھا وہ بھی دیکھا تھا اب مولانا کی بیچارگی دیکھنے میں آئی یہی انڈیا آفس لائبریری کے متعلق ہوا وہ اس وہ کہنے لگے کہ بھائی اگر پاکستان اور ہندوستان مل کر اگر دونوں رضامند ہو جائیں اور مل کر اگر حکومت برطانیہ سے کہیں تو انڈیا آفس لائبریری وہاں سے منتقل ہو جائے گی اور پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے اس معاملے میں اس کی تلافی ہو جائے گی میں نے مولانا کے اس مشورے کا ذکر اپنی حکومت سے یہاں کیا جی چنانچہ ہماری حکومت نے اس تجویز کو پسند کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے وہاں حکومت ہند سے بات کی جائے چنانچہ وزیر تعلیم کے ساتھ میں ہندوستان گیا جی اور مولانا سے جب گفتگو باقاعدہ جب گفتگو تو مولانا نے عجیبی وہ تو صاحب پیترا ہی بدل دیا وہ اچھا، کہنے لگے پیترا بدل دیا آپ کہنے لگے کہ جناب <laughs> ہاں۔ آپ لوگ رضامند ہو جائیں کہ انڈیا آفس لائبریری منتقل ہو کر ہندوستان آ جائے ہاں، ہاں۔ اور پھر یہاں سے لے جائیں ہاں کہ اس میں سے جو چیزیں آپ کے کام کی ہوں ان کی فوٹو کاپی ہم آپ کو دے دیں گے سبحان اللہ اس کا جواب ہم نے دیا ہم نے کہا کہ مولانا ہم جو ہے اپنی تنگ حالی کے باوجود بڑی بڑی فیاضی کا ہم نے ثبوت دیا کہ حکومت ہند کے کتب خانوں کو تقسیم نہیں کرایا اب آپ یہ کریں کہ انڈیا آفس لائبریری کو پاکستان آنے دیں اور آپ کے مطلب کی جو چیزیں ہوں گی آپ لے جائیے آپ ہم سے لے جائیے یہاں سے مولانا اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے اور وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی اور وہ انڈیا آفس لائبریری جہاں تھی وہیں رہ گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا آزاد اور اس تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ان کا پوزیشن تقسیم کے بعد کمزور ہو جانا چاہیے تھا جی ہاں ظاہر ہے جی۔ کیونکہ وہ تقسیم کے خلاف تھے اور مسلمانوں کی اکثریت نے ان کے مشورے کو نہ مانا تو ہندوؤں کی نظر میں مولانا کا پوزیشن تو کمزور ہو جاتا اب ان کے ان کی شخصیت کی جو عزت تھی وہ شخصیت کی عزت باقی رہی لوگوں کے دلوں میں جی ہاں۔ لیکن ان کی سیاست فیل ہو گئی تھی اچھا اور ان کے ذہن پر اس ناکامی کا اتنا اثر تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بھی پھر اردو میں نہیں لکھا جی ہاں یہ ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے یہ آپ اگر غور فرمائیں تو مولانا نے یعنی سن یعنی صرف غبار خاطر ان کے جی۔ مضامین کا مجموعہ جی جب ہاں، وہ جی۔ احمد آباد جیل میں تھے ہاں، وہ سن تینتالیس چوالیس میں لکھا تھا اور اس کے بعد ان کا انتقال سن اٹھاون میں ہوا ہے چودہ سال تک انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا نہیں لکھا انہوں نے یا تو زیادہ مصروف تھے سیاست میں سیاست میں لیکن سچ پوچھیے سن سینتالیس کے بعد عملی سیاست سے ان کا تعلق ہی نہیں رہا تھا عملی سیاست وزارت کا جو کام تھا تو تھا ورنہ عملی سیاست سے تو ان کا تعلق نہیں تھا اچھا مولانا کا جو ہے علمی ذوق ادبی ذوق بہت اعلیٰ تھا جنہوں نے ان کے کتب ذاتی کتب خانے کو دیکھا ہے وہ شہادت دیں گے کہ مولانا کا انتخاب بہت اچھا تھا اور یہ خوشی اچھا، اب اس کا کیا ہوا ہوگا وہ کتب خانے جو ہے مولانا کی خواہش کے مطابق ان کے انتقال کے بعد ان کا کتب خانہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دے دیا گیا دے دیا گیا اور علی گڑھ یونیورسٹی لائبریری کا ایک حصہ ہے اچھا۔ واقعی اچھا اب میں نے کیونکہ مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ مولانا کے پاس کئی نادر جو ہیں مسودے بھی تھے مخطوطات وغیرہ بھی تھے وہ خدا کرے کہ وہ بھی محفوظ رہ گئے ہوں اور وہ علی گڑھ پہنچ گئے ہوں اور تو ان کے کوئی رشتے دار رہے تھے بعد میں مولانا آزاد کے ان کے گھر میں کوئی مولانا آزاد کے ایک ہی بڑے بھائی تھے جی۔ جن کا انتقال نوجوانی میں ہو گیا تھا جی۔ کلکتہ میں ہی انتقال ہو چکا تھا اور ان کی مولانا آزاد کی بیوی کا انتقال جب کہ وہ جیل میں تھے احمد آباد میں اس وقت ہو گیا تھا احمد نگر میں احمد نگر میں جی ہاں جی۔ احمد نگر میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ میں نے نور الدین کا جو ذکر کیا آپ سے جی ہاں۔ جن کا پہلے تعارف ان کے بھتیجے کی حیثیت سے کرایا جاتا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے فرزند ہیں اور آخر میں وہ مولانا آزاد کے ساتھ رہنے لگے ان کے جانشین قرار پائے اب یہ سوال کہ مولانا آزاد کا ایک ہی لڑکا تھا اور انہوں نے اس کی تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں دی اور اپنے ساتھ اسے کیوں نہیں رکھا یہ ایک نازک سوال ہے اور اس کے ہاں، متعلق میں اگر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے بہتر ہے جی ہاں <laughs> بڑا نازک جو ہے <laughs> نازک بات ہے یہیں پر اسے اس میں کچھ پردہ نشینوں کی بھی اب میں مولانا آزاد کے علاوہ وہاں نصیر الدین خیال ہاں، ہے جی ہاں میں نواب نصیر حسین خیال کا ذکر کرنے چلا تھا آپ کو علم ہوگا کہ یہ پٹنہ عظیم آباد کے رہنے والے تھے شاد جی۔ عظیم آبادی کے بھانجے تھے اچھا جی ہاں، جی۔ شاد عظیم آبادی کے ان کے بھانجے تھے یوں عمر کا بڑا حصہ ان کا کلکتے میں گزرا جس طرح سے مولانا آزاد کی زندگی کا بہت بڑا حصہ کلکتے میں گزرا نواب خیال کو مجھے چند بار دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ وہاں سے جو اخبار نکلتا تھا اردو کا عصر جدید جی ہاں تو عصر جدید کے دفتر میں آیا کرتے تھے کبھی کبھی اور عصر جدید کے مالک مولانا شائق احمد عثمانی کے دوست تھے اور عصر جدید میں چراغ حسن حسرت اور میرے مرحوم بھائی مظفر حسین شمیم یہ دونوں کام کرتے تھے تو جب کبھی میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اس اخبار کی طرف چلا گیا کیونکہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سیلانی آدمی تھا یعنی مجھے سیر کا شوق جو تھا ہاں وہ جی، اس ہاں قسم جی، ہاں، کا تھا جہاں کہ وہ اخباروں کے دفتر علمی ادارے ادبی ادارے کتب خانے تو میوزیم اس قسم کا شوق تھا میرا تو میں کبھی چلا گیا تو وہاں نواب خیال بھی نظر آئے اور جب انہیں شمیم صاحب کو تو وہ جانتے تھے اور اس نسبت سے انہوں نے مجھے پہچانا اور بڑی شفقت سے پیش آتے تھے نواب خیال یعنی طرح دار آدمی تھے یعنی خوش لباس آدمی ان کی ان دنوں کیا عمر ہوگی اب میں آپ سے ذکر میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے اگر سن تیس ان کا انتقال جب سن پینتیس میں نواب خیال کا انتقال ہوا تو ان کی عمر پچپن سال تھی جی تو میں نے جب انہیں دیکھا تقریباً پچاس سال ان کی عمر تھی نواب خیال کی یہ دبلے پتلے آدمی تھے لیکن بڑے خوش لباس اور جی ہاں اور شخصیت بھی ان کی جو تھی بہت جازب تھی ان کی شخصیت اور ان کا اردو نثر کا جہاں تک تعلق ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولوی محمد حسین آزاد کے اسٹائل میں نواب خیال سے بہتر کسی نے نثر نہیں لکھی لکھی نہیں اچھا نظم تو انہوں نے بہت یہ ان سے متاثر تھے یا ویسے ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ ذوق کی بات ہے ہم ذوق تھے ہاں جی ہاں ہم ذوق تھے ہم ذوق تھے اور کیونکہ مولانا محمد حسین آزاد کا اپنا ایک اسٹائل تھا جسے جی ہاں۔ کوئی نبھا نہیں سکا اس اسٹائل کو لیکن اس اسٹائل کی جو بھی ہے جو حسن جو ہے وہ نواب خیال کے ہاں آپ کو اس پہ قائم رہے گا اچھا نواب خیال کا بڑا کام جو تھا وہ یہ کہ انہوں نے اردو کی تاریخ داستان داستان اردو کے نام سے انہوں نے لکھی تھی جی. اچھا اب مولانا مولوی محمد حسین آزاد کی طرح نواب خیال بھی ادیب زیادہ تھے مورخ کم تھے اچھا۔ <laughs> جی ہاں۔ یہ اچھی تعریف ہے <laughs> جی ہاں۔ تو تو اب آپ <laughs> مطلب، جی ہاں۔ بڑی شگفتہ تعریف ہے تو ایسا تھا کہ بہت سی سونی سنائی باتیں اور یہ جو ہے انہوں نے لکھی وہ دلچسپ دی تھی بہرحال اس کی ایک ادبی حیثیت جس طرح آب حیات کی ہے آب حیات اب بھی نہایت دلچسپ کتاب ہاں، ہے چاہے اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو جس حد تک بھی ہو لیکن بہرحال وہ ہاں۔ پڑھنے کے قابل ہاں۔ یہی حال داستان اردو ادب کا ایک اردو کا اردو کلاسکس میں اس کا شمار ہوگا یہاں اردو نظر کیا چند اچھی کتابوں میں شمار ہے داستان اردو افسوس یہ ہے کہ داستان اردو کا صرف ایک حصہ شائع ہو ہو سکا مغل اردو کے نام سے وہ کتاب مل جاتی جی۔ ہے اور اسے اگر آپ دیکھیں تو اس میں مولانا ان کی نواب خیال کی نثر کا اور ان کے ادبی ذوق کا اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے لیکن وہ مسودہ جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے فرزند کی لاپرواہی کی وجہ سے ضائع ہو گیا کیونکہ نواب خیال نے بڑی محنت سے اور یہ ضخیم کتاب تھی اور ان کی عمر کا گویا حاصل تھا تو جب یہ مسودہ تیار ہو چکا یہ حیدرآباد دکن میں بھی کچھ وقت رہے جی۔ جب جب سر علی امام پرائم منسٹر ہو کر حیدرآباد دکن گئے یہ ذکر ہے غالباً سن پچیس چھبیس کا تو نواب خیال ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے وہ مسودہ اس وقت تیار ہو چکا تھا اچھا اچھا اور انجمن ترقی اردو ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو اسے شائع کر سکتا تھا جی ہاں لیکن کچھ ریاستی سیاست <laughs> آڑے آ ہاں، ہاں، گئی اور ہاں۔ مولوی عبداللہ اسے شائع کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوئے اچھا, اچھا، وہ مسودہ نواب خیال کے پاس رہ گیا اور سن تاں کے سن پینتیس میں ان کا انتقال ہو گیا ہاں یہ بھی میں کہوں کہ نواب خیال سر راس مسعود کے خاص دوست تھے اچھا اور سر راس مسعود اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا پروفیسر انہیں بناتے ہیں اس وقت تک شعبہ اردو کا کوئی چیئرمین نہیں ہوتا تھا یونیورسٹی میں جی ہاں یہ فیصلہ انہوں نے سرس مسعود نے کیا تھا اور نواب خیال وہاں سے کلکتے سے اٹھ کر آئے تھے علی گڑھ یونیورسٹی اس زمانے میں بند تھی گرمیوں کی تعطیل تھی تو نواب چھتاری چھتاری ایک قصبہ ہے علی گڑھ سے قریب چند جی، میل جی، دور ہے جی۔ تو نواب چھتاری کے مہمان تھے وہ اور منتظر تھے کہ یونیورسٹی کھلے تو وہاں چلے جائیں تو چھتاری میں یکبیک ان کا انتقال ہو گیا نواب خیال کا جہاں کا حرکت قلب بند ہونے اچھا۔ کی وجہ سے مسودہ ان کے فرزن کے پاس رہ گیا ان کے ایک ہی فرزند تھے ان کا حسن نواب ان کا نام تھا ممکن ہے کہ وہ کراچی میں ہو کہیں تو اب بتائیے اس قدر آدمی اتنی محنت کے ساتھ اتنی جی، سے لکھتا ہے میں آپ سے انتقال کے بعد اتفاق سن چھتیس میں مولوی عبداللہ کے ساتھ مجھے پٹنہ جانے کا اتفاق ہوا وہ جی۔ سال میں ایک بار دورے پہ نکلتے تھے تو جب تک میں حیدرآباد میں دو ڈھائی سال رہا مولوی صاحب کے ساتھ جی۔ تو دورے پہ ان کے ساتھ میں جاتا تھا تو جب ہم پٹنہ پہنچے تو مجھے اس ابھی نواب خیال کے انتقال کو ابھی چند سال ہوئے تھے سن پینتیس نہیں میرا خیال ہے سن بتیس میں ان کا انتقال ہوا جی۔ ہاں سن بتیس بتیس یا تینتیس ایسی کچھ انتقال ہوا تو مجھے میں نے مولوی عبداللہ سے ذکر کیا اس مسودے کا اب مولوی صاحب بھی کیونکہ وہ سیاسی اختلاف ختم ہو چکا تھا نواب نواب ہاں، صاحب ہی نہیں ہاں، رہتے تو مولوی صاحب نے اشتیاق ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ کاش وہ مسودہ مل جائے تو میں اسے ضرور چھاپوں گا جی۔ تو میں نے حسن نواب کو تلاش کیا اچھا ملے ملے وہ اور مجھ سے عمر میں شاید دو چار سال چھوٹے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے باپ کی امانت تمہارے پاس ہے اور اسے چھپا دو اور انجمن ترقی اردو سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے درست اور اس سے جی ہاں۔ انہوں نے توجہ نہیں نہیں دی ان کے پاس ہے بھی یہ نہیں ہے اچھا اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسودہ اس زمانے میں تھا لیکن جب تقسیم ہند کے بعد جب وہ یہاں آ گئے پاکستان تو مسودہ وہیں پٹنہ میں رہ گیا ضائع ہو گیا کیونکہ میں یہاں ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جناب مسودہ وہیں رہ گیا وہ تو مسودہ ضائع ہو گیا تو اب نواب خیال کی انشا پردادی کے جو نمونے باقی رہ گئے ہیں ان میں سے ایک مغل اردو ہے اور ایک فردوسی اور انیس کا انہوں نے موازنہ کیا تھا اچھا۔ وہ بھی ایک کتاب باقی ہے اور متفرق مضامین جو مسائل میں چھپے تھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ کبھی کبھی جو ہے وہ فرضی نام سے بھی لکھا کرتے تھے ادیب الملک کے نام سے بھی لکھا کرتے تھے اچھا۔ جہاں اور مولانا محمد علی نے جب ہمدرد دوبارہ نکالا تو اس میں وہ باقاعدہ لکھا کرتے تھے لیکن کسی اور نام سے لکھا کرتے تھے دوست تو اچھا اب یہ بہرحال وہاں جی جی اور مولانا آزاد کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے شاعروں میں وحشت کلکتی تھے وحشت تو وہ تو خاص ڈاکٹر صاحب وحشت صاحب کا ذکر آنے سے پہلے جی۔ ذرا میں گفتگو کو ذرا تھوڑے سے میں اور پیچھے لیے چلتا ہوں میں جی، جی۔ منشی پریم چند کی طرف جی جی جی جی وہ ایک دفعہ میں نے آپ سے کہیں کسی جلسے میں سنا تھا تقریر کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے کہ منشی پریم چند سے آپ کے تعلقات پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی یا وہ کچھ ہوا تو آپ نے آپ مضمون ان کے ہاں لے گئے چھپانے کے لیے اور پھر ان سے معاوضہ طلب کیا کوئی کوئی کوئی ایک لطیفہ تھا ان سے جو ہے جی, جی ہاں جی۔ یہ مجھے کیوں گمان پڑتا ہے کہ یہ منشی پریم چند سے متعلق ہے یہ میں نے اچھا۔ ان سے نیاز فتح پوری اچھا نیاز فتح پوری جب میں علی گڑھ میں اچھا، پڑھا اچھا اچھا, اچھا۔ کہ میں نے جی جی کہ میں نظر الاسلام کے مقابلے اچھا وہ کچھ اور نظموں کے ترجمہ ہاں ہاں باغی شاعر کے عنوان ہاں، آپ نے بتایا تھا پچھلی نشست میں طویل مضمون میں نے لکھا تھا جی وہ رسالہ شائع ہوا جی ہاں۔ ہوگا یا بتیس کا مجھے یاد نہیں اسی زمانے کا جی انہوں نے اسے اچھا اچھا اچھا ان کا ذکر تھا اچھا۔, <laughs> <laughs> اچھا نگار جو ہے ہاں۔ نگار ہاں۔ کی اس زمانے میں دھوم تھی ہاں، اور لوگ ہاں، سمجھتے ہاں، تھے بڑا معیاری جی ہاں لوگ سمجھتے تھے کہ نگار میں مضمون چھپنا اچھا۔ گویا ایک طرح کا اس زمانے میں ہاں سب بڑی بات بہت ہی بڑی بات سمجھا جاتا تھا تو مطلب باہر ساتھ ایک نوٹ کا شائع جی، ہونا بھی اور سونے پہ سوال میرا وہ جو ہے پہلا پہلا افسانہ زبان بے زبانی بھی نگار میں ہی شائع ہوا تھا اور اچھا۔ نگار نیاز صاحب نے بڑا طویل نوٹ لکھا تھا تو نئی بات اردو ادب میں اردو صحافت میں بلکہ ان دنوں یہ نئی بات تھی بالکل نئی بات تھی تو جی۔ آپ پوچھ رہے تھے ہاں، ہاں۔ وہ ملاقات تو ان سے کیوں اس کا جی، آپ کو یہ ہوا کہ میں نے نیاز کا ذکر کیا تھا اچھا، اچھا، پریم اچھا۔ چند کا بھی ذکر کیا ہوگا وہ اس ہاں۔ عنوان سے کہ میں کلکتے میں ان سے ملا کلکتے میرا خیال ہے وہ سال میں ایک دو بار آیا ضرور کرتے تھے اور مجھ سے چل... مجھے یاد ہے کہ وہاں سے ملاقاتیں وہاں دو چار بار ہوئیں اور ہندی میں انہوں نے کسی صحبت نے مجھے یاد ہے کلکتے کی میرا اردو کا افسانہ ان کی نظر سے گزرا تھا اور ہندی میں بھی میں نے پہلا افسانہ لکھا جی. لیکن وہ بالکل ایک الگ قسم کا افسانہ تھا تو وہ بڑی انہوں نے تعریف کی لیکن ایک نصیحت ہی مجھے کی جو یاد ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اردو جو لکھتے ہو تم تو وہ جو ہے وہ زبان عام فہم نہیں ہوتی وہ زمانے میں ٹھیک ہے وہ ہاں، افسانہ عمر بھی ہاں۔ ایسی تھی افسانے وہ تھا مضمون بھی افسانے کا ایسا تھا کہ کچھ زبان جو ہے ہاں۔ وہ کچھ زیادہ اس میں تکلف ہی تھا زبان میں تو کہنے لگے کہ زبان عام فہم ہونی چاہیے ان کہا کہ ہندی میں بھی یہی ہے کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ثقیل ہوتی ہے اور اردو بھی ثقیل ہوتی ہے کوشش تو تمہیں یہ کرنی چاہیے کہ زبان ہو عام فہم جاتا تھا گرمی کی چھٹیوں میں تین چار مہینے رہتا تھا جی ایک بار واپسی ہے کہ میں بنارس ٹھہروں اور ایک اچھا۔ نظر بنارس کو دیکھ لوں اور ہاں، منشی پریم ہاں، چند سے بھی ملوں ہاں۔ چنانچہ میں وہاں بنارس پہنچا جی۔ اور صبح ٹرین پہنچی تو ویٹنگ روم میں اپنا سامان رکھ کر کیونکہ مجھے آگے علی گڑھ جانا تھا رات کی ٹرین سے دن بھر کی بات تھی وہاں رکھ کر میں منشی پریم چند کے گھر گیا جی وہ بہت خوش ہوئے اور جب میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہاں صرف آپ سے ملنے کے لیے ٹھہرا ہوں مجھے کوئی خاص تو کام نہیں ہے تو وہ یہ کیسا ملنا کہ تم تم جو ہو صبح شام کو چلے جاؤ گے دو تین دن تو ٹھہرو یہاں میں نے ادھر بھی کیا لیکن وہ مانے نہیں جی۔ اور انہوں نے میرا سامان وہاں سے اسٹیشن سے منگوا لیا روم میں دو تین دن ان کا قیام رہا اچھا۔ قیام رہا اچھا ان کی بیوی بچے وغیرہ جی، ان کی جو ہے بیوی تھی اور ان کے دو لڑکے شری پت رائے اور امرت رائے دو جی۔ لڑکے ہیں جی۔ کیونکہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ پریم چند درویش منش آدمی تھے جی۔ انہوں نے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی دو سو روپے ماہانہ سے زیادہ ان کی آمدنی نہیں ہوئی اچھا, اچھا۔ دو سو روپے زیادہ تو حالانکہ فلموں وغیرہ میں کچھ ہاں، وہ چلے گئے تھے تھوڑی مدت کے لیے وہ ایجنٹا فلم کمپنی تھی کوئی بمبئی میں ایجنٹا فلم کمپنی ہاں، مل مزدور کے نام سے ایک فلم تھی مجھے اس میں سال دو سال رہ کر آ گئے سال دو سال رہ کر آ گئے اسے چھوڑ کر آ گئے اور وہ اس بعد میں انہوں نے مجھ سے ذکر بھی کیا وہ کہنے لگے کہ وہ جو ہے وہ ماحول ہمارا ماحول نہیں ہے راس نہیں آتا ہاں، وہ راس نہیں آتا وہاں پر تو وہ لیکن وہی ایک موقع تھا جب شاید ایجنٹا سے ہزار روپے مہینہ انہیں ملتے تھے ورنہ بقول ان کے ان کی آمدنی کبھی دو سو روپے مہینے سے زیادہ اچھا، نہیں ہاں۔ لیکن ان کے کیونکہ پریم چند جی۔ ادیب تھے جی ہاں لیکن ادب سے تجارت کرنے کا ڈھب آتا نہیں آیا تھا کبھی نہیں آیا وہ کبھی وہ کتاب لکھتے تھے ہاں۔ پبلشر لے جاتے تھے ہاں۔ جو کچھ بھی انہوں نے دے دیا لے لیتے تھے اچھا کبھی کسی سے مول بھاؤ نہیں کرتے تھے اچھا۔ یہ ان کے ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے لڑکے نے شریپت رائے نے اس کام کو بہت سنبھالا اچھا، ان کی ساری کتابیں خود انہوں نے پریس لگا کر ساری کتابیں خود چھاپتے ہیں ان کے ٹرانسلیشن اچھا، رائٹ ان کے افسانوں کے وہ تو پریم چند سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے چند بڑے مختصر افسانہ نویسوں میں شمار ہوگا درست ہے درست ہے ڈاکٹر صاحب ذرا سا میں یہ گفتگو تو ہو گئی منشی پریم چند کے بارے میں اور ادیبوں کے بارے میں بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کلکتے میں اس دور کے کچھ شعراء کا ذکر فرما دیجیے آپ جی۔ اردو کے جو مشہور شاعر اس زمانے میں کلکتے میں مقیم تھے ان میں ایک تو میں وحشت کلکتوی کا نام دوں گا جی پھر لکھنوی جی وہیں رہتے تھے مٹیا برج میں اور آغا حشر کاشمیری کی بہرحال ایک شاعرانہ حیثیت بھی مسلم ہے ہاں وہ تو تھے تو ڈرامہ نگار کے علاوہ جی ہاں ڈرامہ نگار کے علاوہ تو وحشت تو بنگال خالص بنگال کے اچھا۔ رہنے والے تھے وہیں کے رہنے والے تھے اور یہ کہنا درست ہوگا کہ بنگال نے اردو کا اتنا اچھا شاعر پیدا نہیں کیا جی ہاں، جیسا وہ اس ضمن میں آپ کو کوئی اور بنگلہ بنگلہ شاعر نظر آتا ہے جو اردو میں جس میں اردو میں وحشت کے انداز میں یا وحشت کے معیار پر وحشت کے معیار پہ تو کوئی بھی نہیں آیا بلکہ وحشت کا شمار تو یہ وہ دور تھا آپ کو یاد ہوگا جی۔ کہ غزل کی نشاط ثانیہ کا دور تھا جی۔ جبکہ اردو نے چند بڑے اچھے غزل کو پیدا کیے جی ہاں۔ جیسے کہ ازغر اور جگر اور فانی اور یہاں سے گانا تو وحشت یقیناً ان کے ہم پلہ تھے اور وحشت کا وحشت کی تعریف مولانا آزاد ڈاکٹر اقبال مولانا حالی سب نے ہی کی ہے ہاں۔ اور وحشت میں ایک اور کمال تھا جس سے کم لوگ واقف ہیں وہ اردو کے تو مصنف و ثبوت غزلوں کو استاد تھے فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے وہ اچھا۔ فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے میرا خیال یہ ہے کہ فارسی غزلیں وحشت جیسی اس دور کے میں اور کسی نے نہیں لکھی اچھا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا۔ ہاں, جی ہاں۔ اچھا بہت سادہ مزاج آدمی تھے وہ اردو پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں اور اچھا بنگلہ سے واقف ہوں گے تو بنگلہ سے ضرور واقف ہوں گے ان کا بلکہ وہ لہجہ جو تھا ان کا اس میں کچھ کلکتہ بھی لگا جی ہاں کلکتہ بھی لگا تھا جی، ہاں، ہاں۔ اب ظاہر نام کے ساتھ کلکتہ بھی جی، لگاتے جی، تھے جی جی وہ لگاتے تھے اور ان کا وہاں کلکتہ کا تو کلکتہ کا تو خاص لہجہ ہے نا اردو جی ہاں, ہاں، جی ہاں جی لہجہ ہے اور پھر بعد میں بڑا اچھا لہجہ ہے مجھے پسند ہے جی ہاں پھر تقسیم ہند کے بعد وحشت صاحب وہاں ڈھاکہ چلے گئے تھے وہاں جی۔ سے کلکتے جی۔ سے ڈھاکہ چلے جی گئے ہاں۔ وہیں ان کا انتقال ہوا ہاں۔ وہیں ان کا انتقال ہوا ہے آردو میں نے اچھا، آپ سے ان کی میں نے انہیں چند مرتبہ دیکھا ہے اچھا۔ بعد مشاعروں میں بلکہ مجھے اب آپ دیکھیے بات بات نکلتی ہے مجھے ایک مشاعرہ یاد آ گیا جی اس مشاعرے کی صدارت وحشت نے کی تھی اور ہی مشاعرہ تھا کلکتے میں تھا ہی مشاعرہ تھا اور اس میں میں اپنے بھائی کے ساتھ اور چراغا سناسرت وغیرہ کے ساتھ میں بھی گیا تھا اس مشاعرے میں جی اس میں کلکتے کے آرزو بھی موجود تھے وحشت اس کی صدارت کر رہے تھے اس میں غزلیں سب نہیں پڑھی تھیں اپنے جی ہاں۔ مجھے وہ تر مصرا تو یاد نہیں رہا لیکن ایک گمنام شاعر جو اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے اچھا اعظم گڑھ کے یا غازی پور کے تھے ایک نوجوان نوجوان شاعر تھے اور بالکل شاعر مزاج آدمی تھے وہ وہاں سے اٹھ کر خدا غازی پور کے آزم گڑھ کے رہنے والے جی، تھے جی۔ وفا تخلص کرتے تھے اچھا وفا تخلص کرتے تھے وہ کلکتے آ گئے تھے اور کلکتے مجاز کا سا ان کا انداز تھا پیتے پلاتے تو نہیں تھے لیکن مجاز کا سا ان کا انداز تھا کچھ اچھا۔ کھوئے ہوئے ہمیشہ ہاں، رہتے ہاں، تھے اور ہاں، بالکل شاعر مزاج آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شاعری کے علاوہ اور کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں <laughs> سبحان اللہ تو اچھا اب ہاں۔ جناب وہ مشاعرے میں آئے ہاں۔ اور انہیں بہت کم لوگ جانتے تھے ہم نے تو انہیں کہیں دیکھا تو بیچارہ ایک سائن بورڈ بنانے والا تھا اس کی دکان میں یہ رہتے تھے ہاں۔ اور رہتے بھی کیا تھا بستر تھے ان کا تو وہ بستر فٹ پاتھ پر رات کو بچھا کر سو جاتے تھے اور دن میں بستر لپیٹ کر رکھ کر چلے جاتے تھے کہیں یہ حالت تو وہاں مشاعرے میں ان کی وفا نے جب اپنی غزل پڑھی ہے جی تو بس مشاعرہ انہوں نے لوٹ اچھا۔ لوٹ لیا لیا مشاعرہ اور انہوں نے نے وحشت یہ کہا کہ بھائی اب اس غزل کے بعد جی نہیں چاہتا اچھا کہ میں کچھ پڑھوں میں کچھ پڑھوں کیونکہ مشاعرہ ہاں، جو ہے ہاں۔ وہ انہیں کا تھا ہاں، جی, جی ہاں جی ہاں اس کا تھا وہ جو ہے بہرحال مجھے اب اس کا ایک دو شعر شاید یاد رہ گئے ہیں میں اچھا، سنا دوں اچھا، جی۔ ایک دم کا دلاسا تو رہے جانے جہاں اور اچھا ایک دم کا دلاسا تو رہے جانے جہاں اور انداز ہے بیمار کے خاکم بدہاں اور اٹھتے نہیں دیکھا اسے دبتے نہیں دیکھا سبحان اللہ اٹھتے نہیں دیکھا اسے دبتے نہیں دیکھا یہ آتش دل اور ہے کچھ اس کا دھواں اور یہ بہرحال زبان کا شعر ہے ہاں، ہاں۔ لیکن بہرحال وہ ترہی جو مشاعرے ہوتے ہیں مشاعرے میں اور وقت وقت کی بات ہے پڑھنے کا انداز ہے اور یہ ساری چیزیں ہاں۔ جی، جی۔ تو وہ مجھے ایک مشاعرہ یاد ہے اور اور بھی دیکھا ہے وحشت صاحب کو جی۔ بعض مشاعروں میں اور ادبی صحبتوں میں اور پھر مجھے آرزو آرزو ہاں آرزو لکھنوی بھی یاد آئے معلوم نہیں میں نے میں نے اس گفتگو میں جو کلکتے کے متعلق کی شاید مٹیا برج کا میں نے ذکر ذکر کیا ذکر کیا تو وہاں جو پرانے لوگ رہتے تھے ان میں آرزو صاحب بھی تھے اور وہ وہاں کچھ تھیٹریکل کمپنیز کے لیے فلم کمپنیز کے لیے کچھ گانے آنے لکھتے تھے لیکن ان کی حیثیت جو تھی ایک استاد کی تھی جی۔ اور ان کے شاگردوں کا ایک حلقہ بھی تھا جی ہاں۔ اور وسیع حلقہ تھا ان کا اور وہ اتنے شریف اور منقصر مزاج آدمی تھے وہ جی۔ کہ ان سے مل کر آدمی جو ہے ان کی شرافت قائل ہو جاتا تھا ایک ہی بار مل کے قائل ہو جاتا تھا تو بلکہ میرے ایک جاننے والے تھے ایک ہندو جنہیں ایک اردو شاعری کا شوق تھا جی۔ تو انہوں نے وہ چاہتے تھے ہاں، آردو کے وہ شاگرد اچھا۔ ہونا چاہتے تھے چنانچہ انہیں میں لے بھی گیا تھا میں نام ان کا بھول رہا ہوں کہیں الہ آباد کی طرف کے رہنے والے تھے تو چند اپنے ہندو دوستوں کو لے کر میں مٹیا برج گیا تھا آردو صاحب کے ہاں جی۔ اور چلتے چلتے میں نے انہیں یاد دلایا کہ بھائی رسم ہے کہ استاد کے لیے ہاں کچھ شیرینی لے جاتے ہیں چنانچہ وہاں کسی حلوائی بنگالی حلوائی کے ہاں سے مٹھائی لے کر ہم ان کے آردو صاحب کے ہاں گئی گئے گئے تھے اور انہوں نے اپنا شاگرد بھی انہیں بنایا تھا آردو صاحب اچھا آردو بھی اپنے دور کے اس دور کے چند بڑے غزل شورا میں تھے یہ عجیب بات ہے میں آپ سے کہوں کہ داغ دہلوی کے بعد دلی نے اردو کا کوئی اچھا شاعر پیدا نہیں کیا یعنی داغ کے یعنی یوں تو کہنے کے لیے داغ کے بے خود اور سائل اور آغا شاعر ہے لیکن سچ پوچھیے ان کی جو ہے وہ کوئی بات بات نہ کوئی ہے نہیں کوئی بات بات کہنا تھا داغ اپنے انداز میں کہہ کہہ گئے گئے بنی نہیں البتہ لکھنؤ میں آپ دیکھیں کہ بیسویں صدی میں وہاں پر چند اچھے شاعر پیدا ہوئے جن میں ایک آرزو کا نام لیا جا سکتا ہے صفی لکھنوی کا نام لیا جا سکتا ہے عزیز بھی ہیں ثاقب قزل باش ہیں عزیز ہیں یعنی کئی شاعر وہاں ہوئے دلی میں یہ بات نہیں تھی اچھا اب لکھنؤ میں جن شاعروں کا ذکر آیا ان میں آرزو کا انداز الگ تھا بالکل منفرد بالکل منفرد تھا ان کے ہاں آرزو کے کلام میں جیسا سوز ہے اور زبان میں بھی ہے زبان سادگی ہے جو حلاوت ہے ان کی زبان میں ایک اپنا انہوں نے ایک الگ انداز پیدا کیا تھا اور اس میں لکھنؤ کی جو روایت جو تھی اس سے ہٹ کر ہاں روایتی شاعری تھی نہیں ان کی روایتی شاعری ان کی نہیں لکھنؤ کی روایتی شاعری ان کی تھی ہی نہیں <laughs> بالکل نہیں اور پھر ان کا ڈکشن بھی اور تھا اور تھا ان کا بالکل ڈکشن اور پھر وہ کلکتے سے بمبئی چلے گئے آپ کو بمبئی میں ان سے ملنے کا اتفاق ہوگا بارہا اور پھر میں نے سنا ہے کہ یہاں کراچی یہاں, یہاں تو خیر آئے گئے تھے اور یہاں ان کا انتقال بھی ہوا مجھے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا ان کا انتقال بھی ہو گیا انتقال ہو گیا بلکہ وہ یہی ہیں نہیں صاحب بہت اچھے شاعر تھے وہ اس میں کوئی کلام نہیں بہت پائے کے شاعر تھے زبان میں سلاست اچھا، تھی ان اب ان میں آغا آغا حشر کاشمیری کی شخصیت سب سے نرالی تھی جی ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ مناسب سمجھیں جی۔ اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آگاہ کی گفتگو اور آپ کے تعلقات ان کے خاصے طویل جی، رہے جی، ہیں ہاں، ہاں، اور ملاقاتیں بھی ان سے اچھی اچھی خاصی رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا بھی ہوگا تو مناسب یہ ہوگا اگر آپ سے اتفاق فرمائیں تو یہ اس گفتگو کو کسی اور نشست پر اٹھا ہاں، رکھتے ہیں اور اس وقت تو آرزو پر اور بحشت پر اور مولانا ابوالکلام آزاد پر منشی پریم چند پر نصیر حسین خیال پر جتنی گفتگو ہوئی ہے اور سیر حاصل معلومات آپ نے ہم پہنچائی ہیں تو اس کے لیے میں آپ میں جی میں اب ان کے آپ یعنی میرا خیال ہے مجھ سے متفق ہوں گے کہ جی۔ ان ان میں سے بعض بزرگوں کے متعلق مجھے بڑی چونکا دینے والی بات لیکن بعض ان کے متعلق مجھے ایسی چیزیں معلوم ہیں اگر میں یورپ میں ہوتا اور کسی زبان میں تقریر کرتا تحریر تو میں اور کچھ کہتا ہاں، ہاں۔ لیکن کیونکہ ہمارا مزاج اور ہماری روایت اجازت ہاں، نہیں دیتی اس لیے میں ان سے پھر بھی آپ نے پردے پردے میں <laughs> اور اشاروں کنائے <laughs> میں <laughs> جی۔ آپ نے بہت سی باتیں بیان جی۔ فرمائی ہیں جو جو لوگوں نے سنی نہیں اور واقف نہیں ہے جس کے لیے میں آپ کا دوبارہ ممنون ہوں شکریہ آپ کا